حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صف مکمل کرو پھر وہ جو اس پہلی سے ملی ہوئی ہے یعنی دوسری اگر کوئی کمی ہو تو وہ آخری صف میں ہونی چاہیے نہ کہ پہلی صف میں سنن نسائی حدیث نمبر 819